اور زمے کو ہم نے پھیلایا اور اس میں لنگر ڈالے بھاری وزن رکھے نو ایک چار اور اس میں ہر بارونک جوڑا آگا ہوا